اختلافات کے وقت اختلافات زندگی کا ایک حصہ ہے مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتا رہتا ہے جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتا ہے اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلافات پیش آتے ہیں اختلاف ہونے ہونے کا کو روکا نہیں جا سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلافات کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح رویہ پر قائم رکھے مومن وہ ہے جو اختلافات کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے اختلافات کو اسی دائرہ تک محمود محدود رکھے جہاں اختلافات پیدا ہوا ہے ایک معاملہ میں اختلاف اختلاف کی وجہ کسی کو ہر معاملہ میں غلط سمجھ لینا ایک معاملہ میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کو منافق بدنیت اور غیر مخلص کہنا کہنے لگنا یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں اختلافی مسئلہ پر سنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے اختلافات والے شخص سے اسلام و کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں موجودہ دنیا میں ہر چیز برائے امتحان ہوتی ہے اس طرح اختلاف بھی امتحان امتحان کے لیے ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت متاد رہے وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہیں اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اسلام میں ہر دوست ہر درست کام عبادت ہوتا ہے یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نزا کے صورت میں پیش آنے کے باوجود آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے اختلاف پیش آنا برا نہیں برا یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے اختلاف کے وقت تقوا کی حد میں رہنا عظیم اسلامی عمل ہے اور اختلاف کے وقت تقوا کی حد سے نکل جانا انتہائی سنگین اور غیر اسلامی عمل ہے پڑوسی پڑوسی کسی انسان کا سب سے قریبی ساتھی ہے گھر کے افراد کے بعد کسی انسان کا سابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے پیش آتا ہے وہ اس کے پڑوسی ہیں پڑوسی کو خوش رکھنا اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا خدا پرستانہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے پڑوسی خواہ اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا خواہ اپنے قوم کا ہو یا دوسری قوم کا وہ ہر حال میں قابل لحاظ ہے ہر حال میں اس کا فوحق ادا کیا جائے گا جو شریعت اور انسانیت کا تقاضا ہے حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی قسم خدا خدا کی کی کی قسم قسم وہ وہ مومن مومن نہیں نہیں ہے ہے جس برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو اس حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اگر اپنے پڑوسی کو ستائے وہ اس طرح رہے کہ اس کے پڑوسی سے کو تکلیف پہنچے وہ اپنے پڑوسی کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے تو ایسے مسلمانوں کا ایمان و اسلام ہی مشتبہ ہو جاتا ہو جائے گا کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے دین جذبہ کی پہلی کسوٹی اس کا پڑوسی ہے پڑوسی اس بات کی پہچان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذبہ ہے یا نہیں اور یہ کہ وہ اسلامی احکام کے بارے میں حساس ہے یا غیر احساس کسی آدمی کا پڑوسی اس سے خوش ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی صحیح آدمی ہے اور اگر اسی کا اس سے اس کا پڑوسی نہ خوش ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے پڑوسی کے سلسلہ میں شریعت کا جو کام ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی یک طرف رعایت کرے وہ پڑوسی کے رویہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک کی کوشش کرے اچھا پڑوسی بننا خود آدمی کے اچھے انسان ہونے کا ثبوت ہے ایسے ہی انسان کو خدا اپنے رحمتوں میں حصہ دار بنائے گا حقوق العباد مومن پر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہے وہ ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کو اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا اس کی عبادت کرنا اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا کہ جب بھی خدا کا کوئی مطالبہ سامنے آئے گا وہ اس کو فوراً مان لے گا اور دل, دل کی امادگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرے گا مومن کی دوسری ذمہ داری وہ ہے جو حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے یعنی بندوں کے حقوق یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر دوسرے انسانوں کے نسبت سے عائد ہوتی ہیں ہر مرد یا عورت جو اس کا جو اس کا اندیشہ ہو یا اس کا پڑوسی ہو یا جو اس کا وطن ہو یا اس کا ملاتی شریک ہو ہر ایک کا اس کے اوپر کچھ حق ہے ان حقوق کا ادا کرنا مومن کے لازمی ذمہ داری ہے ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر وہ خدا کی نصرتوں کا فتح نہیں بنا پا سکتا مراد کیا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ایک مومن کا سابقہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اسلامی تقاضے کے مطابق ہو اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے جو اسلام کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو مثلا دوسرے کا احترام کرنا اور اس کو کبھی بےزت نہ کرنا دوسرے کو نفع پہنچانا اور اگر نفع پہنچانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے نقصان سے اس کو بچانا دوسروں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا دوسروں کے مال و جداد پر ناجائز قبضہ کی کوشش نہ کرنا دوسرے کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرنا کبھی بے انصافی کا معاملہ نہ کرنا ہر ایک کے ساتھ حسن زن کا معاملہ کرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگمانی مبتلا نہ ہونا ہر ایک کو اس کے مفاد کے مطابق خیر خواہی کا مشورہ دینا اور کبھی کسی کو برا مشورہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنے انسانی ذمہ داریوں کو ادا کرے اس کا نام حقوق آباد ہے تصور انسان انسان خدا کا بندہ ہے انسان کو خدا نے ایک منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایک عرصہ تک رکھ کر اسے جانچے پھر ان میں سے جو انسان جانچ میں پورا اترے اس کو قبولیت اور انعام دیا جائے جو لوگ اس جانچ میں پورے نہ اتریں ان کو رد کر دیا جائے اس جانچ کی مصلیت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے ہر صورتحال ایک امتحان ہے اور ہر صورتحال میں انسان کو اس مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا چاہیے انسان کے لیے صحیح رویہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کو جس طرف لے جائے وہ اس طرف چل پڑے بلکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے تخلیق کے خدائی منصوبہ کو سمجھے اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کرے انسان اپنی موجودہ آزاری کا غلط استعمال کرتے ہوئے خدائی نقشہ سے انحراف کر سکتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو غلط رویے کے انجام سے بچا نہیں سکتا ایسی حالت میں ہر انسان کا یہ خود اپنا مفاد ہے تو اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں بے حد محتاط ہو اپنی مرضی کو رہنما بنانے کے بجائے وہ خدا کی مرضی کو اپنا رہنما بنائے اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارے انسان خدائی تخلیق کا شاہکار ہے مگر اس کے ساتھ وہ خدا کی تخلیق کی منصوبہ کے ماتحت ہے انہیں دونوں پہلوؤں کی رعایت میں انسانی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے انسان نے جدید صنعتی تمدن پانے میں اس طرح کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا اس طرح اگلی دنیا کی تو وسیع تر کامیابی انسان کو صرف اس وقت ملے گی جب وہ انسانیت کے بارے میں خدا کے تخلیقی نقشہ کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی تعمیر کرے مساوات اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں کسی سفید کو کسی سیاہ پر فضیلت نہیں فضیلت کی بنیاد صرف تقوا ہے نہ کہ رنگ و نسل انسانوں میں بظاہر رنگ و نسل وغیرہ کے اعتبار سے بہت فرق پائے جاتے ہیں مگر یہ فرق پہچان کے لیے ہے نہ کہ فضیلت کے لیے سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں پہچانے جا سکیں اس سماجی ضرورت کی بنا پر خدا نے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اور آپس کا لین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے مگر یہ تمام ظاہری فرق صرف دینوی پہچان کے لیے ہیں مگر یہ صرف یہ تمام ظاہری فرق صرف دنیاوی پہچان کے لیے ہیں جہاں تک انسان کی حقیقی فضیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر داخلی صفات پر منصر ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ خدا لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا یعنی جسمانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے ہے خدا کے یہاں صرف ان لوگوں کا اونچا درجہ ملے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدر ثابت ہوئے ہوں اسلامی نظام کے ہر شعبہ میں اس انسانی برابری کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے نماز میں سارے انسان ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں حج میں دنیا بھر کے مسلمان یکساں کے لباس پہن کر حج کے مراسم ادا کرتے ہیں اس طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہر شخص کو وہی درجہ حاصل ہے جو دوسرے شخص کے لیے ہے نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ اسلام کے نزدیک ہر قسم کی بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے انسان آپس کے ظاہری فرق کے باوجود سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بندے ہیں انسان اور خدا کے درمیان یہی طور پر فرق ہے مگر انسان انسان اور خدا کے درمیان یقینی طور پر فرق ہے مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں انسانی برادری اسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی پسند کے مطابق نہیں انسانیت کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا جس کو آدم اور ہوا کہا جاتا ہے انسان خواہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی ملک میں ہوں سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے جہاں تک اصل تعلق ہے تمام انسان آخرکار ہوا کی اولاد ہیں اور انہیں سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے ہیں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اجنبی نہ سمجھیں اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک دل میں دوسرے کے لیے انس ہو ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہو ہر ایک دوسرے کے کام آئے سارے انسان وسیع تر میں مل جل کر اس طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدود خاندان میں رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ اجنبیت کا نہیں بلکہ شناسائی کا ہے دوری کا نہیں بلکہ نزدیکی کا ہے نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا ہے جب تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں یہاں نہ کوئی چھوٹا انسان ہے نہ بڑا چھوٹے اور بڑے کا فرق انسان اور انسان کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ہے جہاں تک انسان کا تعلق ہے تمام انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں البتہ خدا کے میں کوئی انسان بڑا نہیں تمام انسان یکساں طور پر خدا کے بندے اور مخلوق ہیں خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنی مخلوقات میں ایک اور دوسرے کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتا تعصب نہیں حضور پاک علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازنے کرنے لگے قرآن میں کئی بار اس کا کا ذکر آیا ہے مگر قرآن میں اس کے مقابلہ میں جو تدبیر بتائی گئی ہے وہ یہ نہیں تھی کہ تم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو ان کے خلاف جوابی تحریک چلاؤ ان کی سازشوں اور دعوت کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑائی کرو اس کے برعکس قرآن میں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک ہدایت دی گئی اور وہ توکل اللہ کی یعنی سازشوں اور دشمنیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کرو اس قسم کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی مثبت سرگرمیوں کو جاری رکھو یہ ایک بے حد اہم ہدایت تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہن کو منفی سوچ سے ہٹا کر مثبت سوچ کی طرف ڈال دیا ایک لفظ میں اس قرآن تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں میں جینے کے بجائے اپنے آپ میں جیو آپ کے ذہن میں یہ بات بھر جائے کہ دوسرے لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک کو شبہ ہر ایک پر شبہ کرنے لگیں گے حتیٰ کہ خود اپنے فرقہ کا کوئی رواداری کی بات کرے گا تو آپ اس کو الٹے مفہوم میں لے کر یہ سمجھیں گے کہ یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے سازش یا اداوتی ذہن کا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ موضوعی طرز فکر آبجیکٹو تھنکنگ کو کھو دیتے ہیں اس کی ساری سوچ جانب دارانہ اور متسبانہ بن جاتی ہے وہ حقیقتوں کو ویسا ہی دیکھ نہیں پاتے جیسا کہ وہ ہیں ان کی مثال اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنی آنکھ میں کسی خرابی کی بنا پر باغ کے سرف کانٹوں کو دیکھ سکے ایسا انسان گویا ایک پھول بلائنڈ انسان ہے اس کو سارا باغ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا این اس وقت باغ میں ہزاروں خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہوں گے مگر وہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا